اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق ومنزله من سماء القرآن وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وعن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي كما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر فرمت محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز اللہ محمد صلى الله عليه وسلم یا اللہ آج ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ آپ نے کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا یا اللہ یا اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے یا اللہ آج جتنے بھی حاضرین یا اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو جنتی فرما دیجیے ہم سب کو اہل سعادت میں سے فرما دیجیے یا اللہ ہم میں سے کسی کو شقی بدبخت اور محروم نہ فرمائیے یا اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے جو گناہ جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے یا اللہ جو بھولے سے کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم سے تو یہاں پنجاب کی گرمی برداشت نہیں ہوتی جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے یا اللہ ہم سے ماچس کی تیلی برداشت نہیں ہوتی یا اللہ وہ نارن تلزہ کیسے برداشت کریں گے گے یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا رب المستضعفین یا اللہ یا رحم الرحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمیں جہنم سے بچا دیجئے یا اللہ جہنم سے بچا دیجئے ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما لیجئے اسے ہماری توبہ والی مجلس بنا دیجئے اپنی طرف رجوع والی مجلس بنا دیجئے رحمتوں اور برکتوں والی مجلس بنا دیجئے یا اللہ یا اللہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کو یا اللہ ہر طرح کی ترقیات عطا فرما دیجئے محبوبیت مرجعیت مقبولیت قبولیت عطا فرما دیجئے یا اللہ حضرت شیخ صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے علم عمل و عرفان میں برکت عطا فرما دیجئے ان کے تمام رفقا کی زندگیوں میں ان کے علم میں عمل میں تقوی میں اخلاص میں برکت عطا فرما دیجئے یا اللہ جو طلبہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں انہیں عالم بعمل مخلص مجاہد بنا دیجئے یا اللہ علوم کو ان کی رگوں میں رچا دیجئے انہیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے علم پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے امت مسلمہ کا محافظ اور اپنے اسلاف کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما دیجئے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے یا اللہ ہم تو کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنے والے نہیں ہیں یا اللہ کسی جگہ جا کے چادریں چڑھانے والے نہیں ہیں ہمارا تو تیرے سوا کوئی ہے نہیں یا اللہ ہم تو تجھ ہی سے مانگتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہماری ساری جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے یا اللہ ساری جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے ہماری باطنی بیماریوں کو شفا عطا فرما دیجیے جسمانی بیماریوں کو شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ پوری دنیا میں مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیجیے یا اللہ افغانستان میں مجاہدین کو فتح عطا فرما دیجیے کشمیر و فلسطین میں فتح عطا فرما دیجیے چچنیا میں فتح فتح عطا فرما دیجئے بوسنا اور برما میں فتح عطا فرما دیجئے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرما دیجئے ان کے ساتھ اپنے ملائکہ شامل فرما دیجئے ان کی صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کے تیروں کو سیدھا فرما دیجئے ان کے اسلحے میں قوت عطا فرما دیجئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما لیجیے ان کے زخموں کو مندمل فرما لیجیے ہمیں بھی ان کے ساتھ اجر میں شامل فرما لیجیے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر فرما دیجیے یا اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما دیجیے غارت و ذلیل فرما دیجیے ان کے ساتھ اصحاب فیل والا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ انہیں بھی جالوت کے لشکر کی طرح ختم فرما دیجئے یا اللہ امت مسلمہ میں وحدت عطا فرما دیجئے دیجئے یا یا اللہ اللہ جو ساتھی قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما شبرغان میں میں کابل کشمیر میں ہندوستان میں گوانڈا جو قید ہیں یا اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما دیجئے یا اللہ جو مظلوم لوگ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما دیجئے دینی مدارس کی حفاظت فرما دیجئے علماء کرام کی حفاظت فرما دیجئے دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دیجئے دینی سیاسی جماعتوں کی حفاظت فرما دیجئے تبلیغی جماعت کی کی حفاظت فرما دیجیے اجتماع کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجیے یہاں کے حاضرین کے قلوب پر سکون اور سکینت نازل فرما دیجیے انہیں اپنی حاضری کے فوائد ان کی آنکھوں سے دکھا دیجیے ایسے اجتماعات کو مزید برکت والا بنا دیجیے ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد فرما دیجیے یا اللہ ہمیں کفر سے بچا لیجیے یا اللہ ہمیں شرک سے بچا لیجیے یا اللہ ہمیں زنا سے بچا لیجیے یا اللہ ہمیں شراب خوری سے بچا لیجیے حرام خوری سے بچا لیجیے حرام بینی سے بچا لیجیے حرام کاری سے بچا لیجیے تکبر سے بچا لیجیے ریاکاری سے بچا لیجیے عجب سے بچا لیجئے دکھاوے سے بچا لیجئے سما سے بچا لیجئے یا اللہ نفس کی ساری برائیوں سے بچا لیجئے یا اللہ غیبت سے بچا لیجئے یا اللہ ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اس مجمع میں جتنے لوگ داڑھی منڈانے والے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے دل میں نبی کی صورت کی محبت پیدا فرما دیجئے اس مجمع میں جتنے بے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پکا نمازی بنا دیجئے ہم میں سے یا اللہ جو جہنمی بیٹھا ہو یا اللہ تیرے لیے کیا بعید ہے یا اللہ تیرے لیے کیا بعید ہے یا اللہ تیرے لیے کیا بعید ہے اسے جنتی فرما دے دے اللہ جنتی فرما دے اتنے سارے مسلمان جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں صرف سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں سب کے نام دل سے نکال کے تیرا نام رٹ رہے ہیں سب کے ساتھ اپنا راتا توڑ کے سے جوڑ کے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو مسلمان بنا دے ہم سب کو جنتی بنا دے ہم میں سے جو محروم ہے یا اللہ اسے بھی محرومی سے بچا لے یا اللہ اس اجتماع کی برکات ہم سب کو نصیب فرما دے پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دے حضرت ملا عمر صاحب کی حفاظت فرما دے شیخ اسامہ بن لادن کی حفاظت فرما دے تمام مجاہدین کی حفاظت فرما دے یا اللہ صدام حسین کی حفاظت فرما دے دنیا میں جتنے بھی لوگ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں جیسے بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں یا اللہ انہیں اپنا بنا کے ان کی حفاظت فرما دے یا اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما دے سنت کو غلبہ عطا فرما دے دین کو غلبہ عطا فرما دے یا اللہ رات کا آخری پہر ہے ہماری مجلس ختم ہونے والی ہے ہم نے حدیث میں پڑھا ہے اور تیرے نبی ہمیشہ سچ فرماتے ہیں کہ مجلس ختم ہوتے وقت تو اعلان کر دیتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو قوم مغفورینا کہ لوگوں سارے کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہ بخش دیے گئے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تو کسی اور نیت سے آ کے بیٹھا ہوا تھا اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا اسے بھی بخش دو یا اللہ ہم اس آواز کے انتظار میں ہیں فرما دے یا اللہ فرما دے یا کرم الکرمین یا رحم الرحمین فرما دے یا اللہ اگر وہ محروم بندہ میں ہوں مجھے بھی ان کے ساتھ بخشش میں شامل فرما دے ہم میں سے کوئی بھی ہے اسے بھی بخشش میں شامل فرما دے جو انٹیلیجنس والے بھائی بھائی بیٹھے رپورٹ لکھنے کے لیے انہیں بھی بخشش میں شامل فرما دے جو پولیس والے کھڑے انہیں بھی بخشش میں شامل فرما دے جو کسی بری نیت سے آیا اسے بھی شامل فرما دے اللہ اللہ تیرے نبی نے سچ کہا فرما دے فرشتوں سے کہ ان سب کی بخشش کر دی گئی اللہ ہماری بخشش کر دے اللہ ہماری بخشش کر دے اللہ ہماری بخشش کر دے اللہ اللہ اللہ ہمیں بخش دے اللہ ہمیں معاف فرما چاروں طرف گناہ ہے چاروں طرف ذلتیں ہیں یا اللہ چاروں طرف بدماشی ہے یا اللہ ہر طرف سے دباؤ ہے کفر طاقتور ہو رہا ہے اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ معاف فرما دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ اس پورے مجمے کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے مالک معاف فرما دے یا اللہ کچھ نہیں مانگتے معافی مانگتے ہیں کسی کو نہیں مانگتے صرف تجھے مانگتے ہیں ہم معاف ہو گئے تو تم ہم سے کام بھی بھی لے گا ہمیں صحیح رستے میں بھی چلائے گا ہماری جانوں کا بھی خریدار بن جائے گا ہمیں شہادتیں بھی دے گا اللہ معاف فرما دے اللہ جتنے گندے ہیں تو معاف فرما دے یا اللہ بچہ کتنی بار پیشاب کرتا ہے ماں باہر تو نہیں پھینک دیتی دھو کے پھر سینے سے لگا لیتی ہے اللہ تو تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے ہماری سیاہ کاریوں کو معاف کر دے ہمارے گناہ و غفلتوں کو معاف کر دے ہماری کاریوں کو معاف معاف کر دے ہماری گستاخیوں کو معاف کر دے ہماری غفلتوں کو معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے ہمیں جہنمی نہ بنا اللہ ہمیں جہنمی نہ بنا ہمیں منافق نہ بنا ہمیں فاسق نہ بنا ہمیں متقی بنا اپنا اہل بنا اپنا ولی بنا ہمیں اولیاء صدیقین میں شامل فرما ہمیں اولیاء صدیقین میں شامل فرما ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول قبول فرما ربنا تقبل منا ان انت سمی العليم و تب يا یا مولانا ان انت التواب الرحیم واغفر لنا یا ربنا ان انت الغفور الرحیم یا غفار یا غفار یا غفور یا ستار یا غفار معاف فرما دے معاف فرما دے رحم کرم کا معاملہ فرما دے پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما دے کفر کو مغلوب فرما دے مجاہدین کو شان عطا فرما دے ہمیں فتوحات کی خبریں سنا دے ہمارے قلوب کو سکون نصیب فرما ربنا تقبل منا انت السميع العليم العلیم علينا انك علینا التواب الرحيم وصلى الرحیم تعالى على اللہ تعالیٰ علی ومولانا خلقی وعلى مولانا محمد اجمعين امين آمین يا گیا